جاؤ لیلا مجنو کی داستان پڑھو مجنو کو مارے لگتی تھی رسوائیاں سہتا تھا پاؤں میں کانٹے چبتے تھے لوگوں کے پتھر پڑتے تھے برادری والوں کی گالیاں سنتا تھا تہمتیں سہتا تھا آبلا پائی کرتا تھا ہر تھپڑ کے بعد اس کے منہ کو دیکھتے تھے مگر زبان سے لیلا نکلتی تھی ہر مار کے بعد جب اسے اٹھایا جاتا تھا زبان سے لیلا کی آواز آتی تھی ہر بے ہوشی کے بعد جب ہوش آتا تھا تو اس کی زبان اپنی لیلا کو پکارتی تھی ظالمو کیا تم نے جہاد کو لیلا سے بھی کمزور سمجھ لیا تھا خدا کی قسم جہاد کی زلفیں لیلا کی زلفوں سے زیادہ لذیذ ہے خدا کی قسم جہاد کا حسن لیلا کے حسن سے بہت اونچا ہے جہاد کا عشق مجنو کے عشق سے بہت عالی ہے تم نے سمجھا مار کے جہاد چھڑوا لیں گے مارو تمہاری مار مر جائے گی جہاد کے عاشق جہاد کا نام لینا نہیں چھوڑیں گے لاؤ گولیاں لاؤ میزائل لاؤ بم لاؤ بمبار لاؤ تیارے لاؤ میزائل لاؤ تم ہمارے جسم کے ٹکڑے جتنے کرتے جاؤ گے جہاد کے اتنے دائی پیدا ہوتے جائیں گے ہم ایک ہیں تو ایک دعوت دینے والا جب جسم کے ہزار ٹکڑے ہوں گے تو ہزار دعوت دینے والے پیدا ہوں گے جسم کے ہر ٹکڑے سے جہاد کا پیغام نکلے گا تم نے سمجھا بدنامیوں سے ڈرا لیں گے اور کرو بدنام بدنام انہیں کرو جنہیں اپنے نام کی فکر ہو جو رب کے نام پہ مرتے ہوں انہیں عزت بدنامی کا کچھ پتا نہیں ہوتا